حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا اور آپ نے فرمایا کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں پھر جب آپ نے دیکھا کہ قریش اناج سے باز نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قہد سے کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا قہد پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی لوگ ہڈیوں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے سلیمان اور منصور راویان حدیث میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور زمین سے دھواں سا نکلنے لگا آخر ابو سفیان آئے اور کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہلاک ہو چکی اللہ سے دعا کیجئے کہ ان سے قحط کو دور کر دے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے منصور کی روایت میں ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تو آپ اس روز کا انتظار کریں جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو آئے دون تک کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے دور ہو سکے گا دھواں اور سخت پکڑ اور ہلاکت گزر چکے بعض نے چاند اور بعض نے غلبہ روم کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی گزر چکا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چوبیس